مرحلے کی اپنی ضروریات ہیں جب انسان جوانی میں قدم رکھتا ہے تو اس وقت اس کو اپنی زندگی کے ساتھی کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ اپنی زندگی کے غم اور خوشی کو وہ کسی کے ساتھ شیئر کر سکے وہ خود شادی شدہ زندگی گزار کر معاشرے کا ایک اچھا فرد بن سکے شریعت نے اس کے لیے نکاح کو عبادت کا رتبہ عطا کیا چنانچہ دین اسلام نے یہ تعلیم دی کہ لوگوں اللہ رب العزت تک جو راستہ جاتا ہے وہ جنگلوں اور غاروں سے ہو کر نہیں جاتا وہ ان گلی کوچوں بازاروں سے ہو کر جاتا ہے لہذا جو انسان نکاح کرے اور حقوق اللہ کو بھی پورا کرے حقوق العباد کو بھی پورا کرے تو اس پر اللہ رب العزت کی طرف سے اس کو اجر ملتا ہے نبی اسلام نے شاد فرمایا ان نکاح و نصف المان گویا نکاح سے پہلے انسان جتنا بھی عبادت گزار بن جائے اس نے آدھے حصے پر عمل کیا بقیہ آدھا حصے پر عمل ہوتا ہے جب وہ نکاح کر کے الدواجی زندگی گزارتا ہے میاں بیوی کے درمیان الفت و محبت کا ایک تعلق ہوتا ہے دنیا کے فلاسفروں نے اس تعلق کو واضح کرنے کے لیے بڑی کتابیں لکھی مضامین لکھے ریسرچ پیپر لکھے مگر ہر ایک کو کئی پیراگراف لکھنے پڑے اس تعلق کی اہمیت کو ثابت کرنے کے لیے لیکن قربان جائیں قرآن مجید کی خوبصورتی پر جامعیت پر کہ اس نے ایک لفظ کے ذریعے میاں بیوی کے درمیانی تعلق کو واضح کر دیا قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہن لباس الکم ان تم لباس اللہ وہ تمہارا لباس ہیں تم ان کا لباس ہو گویا میاں اور بیوی ایک دوسرے کے لیے لباس کی حیثیت رکھتے ہیں لباس کیوں کہا گیا اس کی علماء نے مختلف وجوہات بیان کی ایک تو یہ کہ لباس کے ذریعے سے انسان کو زینت ملتی ہے اس لیے وہ محفلوں میں خوبصورت اور بہترین لباس پہن کر جاتا ہے شادی بیاہ کے لیے خاص طور پر اچھے لباس بنواتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ لباس سے میری شخصیت کے جمال میں ایک نکھار آئے گا اور ایک دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ لباس سے انسان کو سردی گرمی سے بچاؤ ہوتا ہے اگر بغیر لباس کے انسان کو سردیوں میں باہر نکلنا پڑے تو انسان ٹھٹھر کے مر جائے اور گرمیوں میں نکلنا پڑے تو سورج کی تپش سے انسان کی جلد ہی جل جائے تو لباس انسان کو بچاتا ہے اسی طرح میاں بیوی ایک دوسرے کو زندگی کے غموں سے پریشانیوں سے مصیبتوں سے بچا لیتے ہیں وہ ایک دوسرے کے لیے بچاؤ بن جاتے ہیں شیلٹر بن جاتے ہیں پروٹیکشن بن جاتے ہیں لیکن ایک اور بھی جواب دیا ہے بعض مفسرین نے وہ کہتے ہیں کہ میاں بیوی کو لباس اس لیے کہا گیا کہ انسان کے جسم کے سب سے زیادہ قریب اس کا لباس ہوتا ہے لباس سے زیادہ قریب اور کوئی چیز نہیں ہوتی جسم کے گویا یہ ایک میسج دیا جا رہا ہے کہ نکاح کے بعد یہ دونوں میاں بیوی اب ایک دوسرے کے اتنا قریب ہو گئے کہ اب اتنا قریب دنیا کا کوئی اور انسان ان کے ساتھ نہیں ہے یہ وہ قرب کا لفظ ہے کہ جس نے میاں بیوی کے اس بنیادی تعلق کو اچھی طرح واضح کر دیا چنانچہ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ دین اسلام نے اس شادی کو وقت گزاری کے لیے کوئی سبب نہیں بتایا بلکہ زندگی گزارنے کا ایک عمل بتایا ہے تو میاں بیوی جو نکاح کرتے ہیں گویا پوری زندگی اکٹھی گزارنے کے لیے عہد کرتے ہیں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں ومن آیاتی ہی اللہ تعالی کی نشانیوں میں سے ہے ان لکم من انفسکم ازواجا اس نے تم میں سے ہی تمہارا جوڑا بنایا لتس کنو تاکہ تم اس سے سکون حاصل کر سکو اس آیت سے معلوم ہوا کہ شادی کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ مرد کو عورت کے ذریعے سے سکون ملتا ہے عورت کو مرد کے ذریعے سے سکون ملتا ہے دونوں پر سکون ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھا رہ کر اور اگر اکٹھا نہ ہو تو زندگی میں پریشانیاں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ عشا فرماتے و جال بین کم وَرَحْمَةً و رحما اور تمہارے درمیان مودت اور رحمت کو رکھ دیا گیا یہاں قرآن مجید نے دو لفظ استعمال کیے ہیں ایک مودت کو اور ایک رحمت کو یہ بھی قرآن مجید کی خوبصورتی دیکھیے کہ مودت کا لفظ استعمال کیا گیا میاں بیوی کے لیے جوانی کی زندگی میں کہ جب میاں بیوی کو ایک دوسرے کی بایولوجیکل ضرورت بھی ہوتی ہے اور اگر وہ ایک دوسرے سے کسی موقع پر کچھ خفا بھی ہوتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے وہ پھر ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے بھی ہو جاتے ہیں ان کو ایک دوسرے کے قریب کرنے کے لیے دونوں کی ایک جسمانی ضرورت بھی ہوتی ہے لیکن جب میاں بیوی بوڑھے ہو جاتے ہیں تو اب ان دوسر ان کو ایک دوسرے کی جسمانی ضرورت کم ہو جاتی ہے اب اس موقع پر وہ کیسے ایک دوسرے کے قریب رہیں اس کے لیے قرآن مجید نے رحمت کا لفظ استعمال کیا کہ تمہیں ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی بھی ہونی چاہیے گویا یہ بتایا گیا کہ جب تم جوانی سے گزر کے بڑھاپے کی زندگی میں پہنچو گے تو خامد یہ سوچے کہ میری بیوی نے اپنی پوری جوانی میری خدمت میں گزار دی اب بوڑھی ہو گئی اب مجھے اتنے اچھے گزرے ہوئے وقت کا لحاظ کرنا ہے اور بڑھاپے میں اگر بیوی سے کوئی کوتا ہوتی ہے تو مجھے اس کو معاف کر دینا ہے اور دوسری طرف بیوی یہ سوچے کہ یہ خامند وہ ہے جس نے میرے اور میرے بچوں کے لیے اپنی جوانی جگا دی اب یہ بوڑھا ہو گیا اب اگر اس کو غصہ زیادہ آتا ہے یا اس کے اندر بے حوصلگی لگی آ گئی تو مجھے اس کے ساتھ گزارا کرنا ہے چونکہ اس نے زندگی کا اتنا اچھا وقت میرے ساتھ گزارا ہے تو ایک دوسرے کے گزرے ہوئے وقت کا لحاظ رکھنا اس کو رحمت کہتے ہیں اب دیکھیے اگر ان دو چیزوں کا خیال رکھا جائے تو انسان کی پوری زندگی الفت و محبت میں پیار میں گزر جاتی ہے یہ واضح میں رکھیے کہ شریعت نے ہمیں بتلایا کہ جب انسان کا نکاح ہوتا ہے تو اس کے لیے ساس اور سسر بھی ماں اور باپ کا درجہ رکھتے ہیں گویا نکاح کے بعد انسان کی دو مائیں اور دو باپ ہو گئے اور بیوی کی بھی دو مائیں اور دو باپ ہو گئے اب اگر شریعت کی بتائی ہوئی اس بات پر ہم عمل کریں اور لڑکی اپنی ساس کو بھی اپنی ماں کی نظر سے دیکھے سسر کو اپنے باپ کی نظر سے دیکھے تو کوئی درمیان میں پریشانی آ ہی نہیں سکتی پریشانی تب شروع ہوتی ہے کہ جب وہ ماں کی بات کو تو آرام سے برداشت کر لیتی ہے اور ساس کی سمجھانے والی مشورے کو بھی وہ برا سمجھتی ہے یا دوسری طرف ساس اگر بہو کو اپنی بیٹی کی نظر سے دیکھے تو درمیان میں کوئی پریشانی آ ہی نہیں سکتی پریشانی شروع اسی طرح ہوتی ہے کہ بہت چھوٹی سی غلطی کرے تو ساس اس کو دوسروں کو بتاتی پھرتی ہے اور اس کی اپنی بیٹی اس سے دس گنا زیادہ بڑی غلطی کر لے تو ماں اس کو چھپاتی پھرتی ہے تو معلوم ہوا کہ اگر ساس اور سسر کو ماں اور باپ کا درجہ دیا جائے اور بہو کو بیٹی کا درجہ دے دیا جائے تو گھر کے اندر کے مسائل خود بخود حل ہوتے چلے جائیں گے تو دیکھیے شریعت نے ہمیں کتنا اچھا اصول بتایا ایک چیز اور ذہن میں رکھیے کہ ہمارے اس ماحول معاشرے کی بچیاں جب اپنے گھروں سے رخصت ہوتی ہیں تو ننانوے فیصد بچیوں کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ ہم نے اپنا گھر بسانا ہے اب یہ خامن پر منحصر ہے اگر وہ ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کر لے تو گھر آباد ہو جاتا ہے اور اگر وہ لڑکی کو مس ہینڈل کر لے تو گھر برباد ہو جاتا ہے تو معلوم ہوا کہ دونوں کو چاہیے ہسبینڈ کو اور وائف کو کہ اپنے گھر کو آباد کرنے کے لیے پوری کوشش کریں جب بھی میاں بیوی کے درمیان کبھی کوئی اختلاف ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی تیسرے کی وجہ سے ہوتا ہے میاں بیوی ایک دوسرے کی وجہ سے کبھی بھی نہیں جدا ہوتے ہمیشہ کسی تیسرے کی وجہ سے جدا ہوتے ہیں وہ تیسرا بندہ مرد کے گھر والے ہو سکتے ہیں یا عورت کے گھر والے ہو سکتے ہیں یا کوئی اور تیسرا بندہ ہو سکتا ہے ہمیشہ تھرڈ پرسن کی وجہ سے میاں بیوی کے درمیان جدائیاں آتی ہیں تو ذہن میں یہ رکھ لیں کہ میاں اور بیوی نے کسی تیسرے کی وجہ سے آپس میں ایک دوسرے کی ایکویشن کو ان بیلنس نہیں ہونے دینا اس کا ایک آسان اصول ہے وہ یہ کہ جب شادی ہو تو اس وقت لڑکی کو چاہیے کہ وہ اپنے ہسبینڈ کے جتنے ریلیٹیو ہیں ان کے ساتھ اچھی پی آر رکھنے کی ذمہ داری قبول کر لے یعنی یہ ریسپانسبلٹی وائف کی ہونی چاہیے اور ہسبینڈ کو چاہیے کہ وہ بیوی کے جتنے عزیز و اقارب ہیں ان کی ساتھ اچھی پی آر رکھنے کی ذمہ داری وہ قبول کر لے اب جب خامند بیوی کے رشتہ داروں کو خوش رکھے گا اور بیوی خامند کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ رکھے گی تو صاف ظاہر ہے کہ دونوں کی زندگی بہت خوشیوں بھری پرسکون گزرے گی اس لیے دونوں کو چاہیے کہ اپنے گھر کو آباد کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ زیادہ محبت و پیار کی زندگی گزاریں چنانچہ بتایا گیا کہ house is built by hands but home is built by hearts جب اینٹیں جڑتی ہیں تو مکان بن جاتے ہیں اور جب دل آپس میں جڑتے ہیں تو گھر آباد ہو جاتے ہیں تو اس سے معلوم ہوا کہ true love does not consist of holding hands it consist of holding hearts تو اصل میں یہ جو شادی کا ایک یعنی رشتہ ہے یہ دلوں کا ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جانا ہے اسی لیے بعض علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالی نے اما ہوا کو آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا سر سے پیدا اس لیے نہیں کیا کہ کہیں سر پہ نہ بٹھا دیا جائے پاؤں سے پیدا اس لیے نہیں کیا کہ اس کو پاؤں کی جوتی نہ بنا لیا جائے پسلی سے اس لیے پیدا کیا کہ اس کو محبت سے اپنے دل کے قریب رکھا جائے تو جب میاں بیوی دونوں محبت و پیار کی زندگی گزارتے ہیں تو یقیناً گھر کے اندر سکون ہوتا ہے شادی کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ خامد نے بیوی کے ذریعے گناہ سے بچنا ہوتا ہے اور بیوی نے اپنے خامد کے ذریعے گناہوں سے بچنا ہوتا ہے جب دونوں ایک دوسرے کے ذریعے گناہوں سے بچیں گے تو ان کو اللہ کا قرب ملے گا گھر پہ برکتوں کی رحمتوں کی بارش ہوگی اور اللہ تعالی کے ہاں بھی ان کو سرخروئی نصیب ہوگی تو اس لیے چاہیے کہ محبت و پیار کے ساتھ زندگی گزاری جائے انسانی زندگی میں نشیب و فراز آتے ہیں مگر کامیاب زندگی ان کو نصیب ہوتی ہے جن کے اندر تحمل مزاجی ہوتی ہے تحمل مزاجی کہتے ہیں پیشنس کو کہ انسان کسی بھی بات پر انسٹنٹینیسلی ریکٹ نہ کرے بلکہ اگر کوئی بات سامنے آئی بھی تو ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچے اور پھر اس کے بعد کوئی قدم اٹھائے یا زبان سے لفظ بولے ہم نے دیکھا ہے کہ نوجوان اکثر یہ غلطی کر جاتے ہیں کہ ذرا سی بات پر میاں بیوی میں آرگومنٹ شروع ہو جاتی ہے اور بس پھر وہ آرگومنٹ ایسی چلتی ہے کہ بات کا بتنگڑ بن جاتا ہے اور لکھے پڑے لوگ کئی مرتبہ یہ غلطی کر جاتے ہیں چنانچہ مجھے ایک ملک میں بتایا گیا کہ دو میاں بیوی تھے دونوں پی ایچ ڈی ڈاکٹر تھے اور تیئیس سال کی زندگی گزارنے کے بعد ان میں سپریشن ہو گئی کیا وجہ تھی وجہ یہ بنی کہ ایک دن میاں دیر سے اٹھے دفتر جانا تھا تو واش روم کو یوز کر رہا تھا تو خامن صاحب نے کچن کے شینک کے اندر ٹوتھ پیسٹ کی اور اس کے بعد اپنے دفتر چلے گئے جب وائف آئی اور اس نے دیکھا کہ کچن کے کے شینک اندر جو ہے یہ ٹوتھ پیسٹ کی گئی تو اس کو بہت غصہ آیا چنانچہ جب خامن دفتر سے واپس لوٹا تو بیوی تو پہلے غصے میں تھی اس نے کہا کہ بس تم بہت ہی رف ہو اور بہت ہی ٹف ہو اور تمہارے اندر تو سوفسٹیکیشن ہے ہی نہیں تمہیں ایٹیکیٹس نہیں آتے تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں اب بتائیے اتنی چھوٹی سی بات پہ ان میں آپس میں آرگومنٹ شروع ہوئے اور نتیجہ یہ نکلا کہ خامن نے بیوی کو طلاق دے دی جب میں نے یہ سنا تو اس آجل نے سن کر یہ کہا کہ واقعی دونوں پی ایچ ڈی لگتے ہیں تو کہنے والے نے کہا جی کہ وہ کیسے میں نے کہا انگلش کے پی ایچ ڈی نہیں اردو کے پی ایچ ڈی کہنے لگے کیا مطلب میں نے کہا پی ایچ ڈی پھرا ہوا دماغ کہ دونوں کا دماغ پھرا ہوا تھا ان کو اتنی بھی سمجھ نہیں تھی کہ ہمیں تئیس سال گزارنے کی کچھ تو لاج رکھنی چاہیے تو تحمل مزاجی کامیاب ازدواجی زندگی کے لیے انتہائی ضروری ہے کئی دفعہ نوجوان بچے بہت تیز ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں تو ان کو سمجھانا چاہیے کہ please slow down to the speed of life زندگی کی ایک اسپیڈ ہے اس کے ساتھ زندگی گزاریں گے تو زندگی اچھی گزرے گی اگر اس سے سپیڈ بہت زیادہ بڑھا لیں گے تو پھر آپ مشکل میں پڑ جائیں گے تو اس لیے اچھے لوگ وہی ہوتے ہیں جن کے اندر پیشنس ہو اور جنس کے اندر ٹالرنس ہو دیکھیں آج سائنسی دور ہے اور ہر جگہ مشینری لگ رہی ہے اور لوگ بھی مشینری سے تجربہ رکھتے ہیں تو جب بھی کوئی مشین بنتی ہے اس کی بنانے میں ڈیزائن میں ہر چیز کے اندر کلیئرنس ٹالرنس رکھی جاتی ہے مثلا شیفٹ کا سائز اتنا ہے اس پر بیرنگ نے فٹ ہونا ہے تو بیرنگ اور اس کے درمیان اتنی کلیئرنس ہوگی پھر بیرنگ نے اپنی ہاؤزنگ میں فٹ ہونا ہے تو اتنے سائز کی اتنی کلیئرنس ہوگی اس ٹالرنس کے اصول پر آج پوری دنیا میں مشینیں بن رہی ہیں اور چل رہی ہیں اگر کلیئرنس کو زیرو کر دیا جائے نہ کوئی دنیا کی مشین فٹ ہو سکتی ہے نہ کوئی دنیا کی مشین آپریٹ کر سکتی ہے بالکل اسی طرح جس میاں بیوی کے درمیان ٹالرنس زیرو ہو جائے تو ان کی زندگی کی گاڑی آگے چل ہی نہیں سکتی اچھی گاڑی تبھی چلے گی جب دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ٹالرنس کا معاملہ رکھیں انسان ہے کبھی کسی کا مزاج کیسا موڈ کیسا سوچ کیسی تو انسان نے اگر کوئی ایسی بات کر بھی دی دوسرے نے تو اس کو تھوڑی دیر کے لیے آپ برداشت کر لیجئے ممکن ہے کہ چند ہی لمحوں میں زندگی کا دوسرا ساتھی ریئلائز کر لے اور خود ہی آپ سے وہ جو ہے وہ معافی مانگ لے سوری کر لے تو اس لیے ٹالرنس کا ہونا انتہائی ضروری ہے شادی شدہ زندگی میں جتنی میچورٹی زیادہ ہوگی اتنا اچھا ہوگا اس لیے کہا گیا کہ high winds blow on high mountains کہ اونچے پہاڑوں کے اوپر آندیاں بھی بہت تیز چلتی ہیں تو زندگی میں اب اگر ابھی حالات کے اتار چڑھاؤ کی آندھی آ جائے تو بندے کو چاہیے کہ پہاڑ کی طرح اس کو برداشت کر لے اللہ رب العزت مہربانی فرما دیتے ہیں دیکھیے غور کیجئے پیشنس ایسی نعمت ہے کہ اگر آپ ایک درخت کو دیکھیں جو سرد علاقے میں ہے تو جب سردی کا موسم شروع ہوتا ہے اس کے پھل ختم ہو جاتے ہیں پھول ختم ہو جاتے ہیں پتے گر جاتے ہیں ٹنڈ درخت نظر آتا ہے لیکن اس درخت کو پتہ ہے کہ حالات فیوریبل نہیں ہے مجھے صبر کے ساتھ وقت گزارنا ہے ٹھنڈی ہوا کے تھپیڑے برداشت کرنے ہیں سنو بھی پڑے گی تو مجھے اس کو برداشت کرنا ہے اور بالآخر آخر ایک وقت آئے گا کہ یہ نا مناسب ماحول بھی ختم ہو جائے گا چنانچہ وہ درخت کھڑا رہتا ہے اور سردیوں میں ہم نے درخت کو دیکھا بالکل خشک لکڑی کی طرح نظر آتا ہے اس پر برف بھی گرتی ہے ٹھنڈی ہوا کے تھپیڑے پڑتے ہیں سب کچھ ہوتا ہے لیکن وہ درخت برداشت کرتا رہتا ہے اور یہ چند مہینے کی بات ہوتی ہے تین چار مہینے کے بعد بالآخر سردی کا موسم ختم ہوتا ہے بہار کا موسم شروع ہو جاتا ہے اسی ٹنڈ ونڈ درخت کے اندر سے پھر کونپلیں نکلنی شروع ہو جاتی ہیں وہ شاخیں بنتی ہیں ان کے اوپر پھول لگتے ہیں وہ پھل بنتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس درخت کو پھر پھلوں سے نواز دیتے ہیں اس پر بہار آ جاتی ہے تو بالکل اسی طرح سمجھنا چاہیے بیوی اور خامن کو کہ اگر کبھی ناموافق حالات بھی پیش آ جائیں تو یہ ہمیشہ تو حالات ایسے نہیں رہتے صبر کے ساتھ اگر وائزلی اس وقت کو گزار لیا جائے تو تھوڑے ہی دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ پھر سرکمسٹانس کو فیوریبل کر دیتے ہیں اور انسان کو پھر بہار جیسی زندگی نصیب ہو جاتی ہے تو اس لیے زندگی کی اس اونچ نیچ کے حالات میں جو اچھے انداز سے زندگی گزارے وہی کامیاب میاں بیوی ہوتے ہیں اس لیے کسی نے کہا کہ to run a big show one should have a big heart کہ بڑا کام کرنے کے لیے بڑے دل ہونے چاہیے تو شادی کے بعد نوجوان بچوں کو چاہیے کہ اپنے دل کو بڑا کر لیں اور زندگی کے ہر قسم کے حالات میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت پیار کی زندگی گزارنے کی کوشش کریں اسی سے کامیابی ہو جائے گی اور نبی علیہ صلاح اسلام کی سنتوں پر عمل کریں گے تو یقیناً کامیاب زندگی گزرے گی ہمیں مصیبت وہاں پیش آتی ہے جہاں ہم شریعت کے بتائے ہوئے اصولوں کو اگنور کرتے ہیں اور پھر ہم اپنی زندگی میں اس کی وجہ سے پریشانیاں اٹھاتے ہیں چنانچہ ایک مرتبہ کراچی کے ایک کپل تھا دونوں میاں بیوی نوجوان تھے تیس سال کے قریب کی عمر تھی انہوں نے میری طرف رجوع کیا کہنے لگے کہ جی ہم دونوں نے بہت اچھی طرح بیٹھ کے سوچا ہے ڈسکس کیا ہے ہمارے ذہن ایک دوسرے سے ملتے نہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ سیپریشن ہو جائے مگر ہم نے ابھی اپنے گھر والوں کو نہیں بتایا چونکہ آپ کے ساتھ ایک تعلق ہے تو ہم نے کہا کہ پہلے آپ کو بتا دیں میں نے انہیں کہا کہ آپ لوگ چند مہینوں کے لیے اس فیصلے کو ڈیفر کر دیں اور جیسے میں کہوں آپ اپنی زندگی کو ویسے گزاریں انہوں نے کہا جی بہت اچھا اب میں نے ان دونوں سے جب بات چیت کی اور معلوم کیا تو میں نے تھوڑی دیر میں فگر آؤٹ کر لیا کہ مسئلہ اصل میں خامند کا تھا کہ ان دنوں پورے ملک کے اندر بزنس کی جو ایکٹیویٹیز تھیں وہ بہت کم تھیں اور ہڑتالیں ہو رہی تھیں کوئی ٹیکس کا معاملہ تھا اور ہڑتال کی کال مل جاتی تھی اور کئی کئی دن مارکیٹیں بند رہتی تھیں ادھر اس لڑکے نے پیمنٹ کرنی ہوتی تھی اور جب اس کی انکم نہیں تھی تو صاف زیر اس کو پریشانی ہوتی تھی اب وہ نوجوان جب شام کو گھر واپس آتا تو بہت سیریس ہوتا اور بہت پریشان ہوتا کہ میرے بزنس کا کیا بنے گا اب جب وہ گھر میں داخل ہوتا تو بیوی جب اس کا چہرہ دیکھتی کہ یہ بہت ہی سیریس ہے تو وہ تو کھانا بنا کر ایک دو گھنٹے سے انتظار میں بیٹھی ہوتی تھی کہ میرا خامد آئے گا تو میں اس کے ساتھ مل کے کھانا کھاؤں گی جب وہ خامد کو دیکھتی کہ اتنا سیریس ہے تو وہ ذہن میں یہ سوچتی کہ شاید میں اسے پسند نہیں ہوں یہ مجھے پسند ہی نہیں کرتا لائک ہی نہیں کرتا تو خان اس عورت کو بھی پھر غصہ آتا کہ بھائی میں اس کے لیے اتنے انتظار کے میں بیٹھی رہی اور یہ آتا ہے تو اس کا منہ ہی ٹھیک نہیں ہوتا چنانچہ ایک لفظ سے بات شروع ہوتی اور they use to end up with the discussion and arguments اب روز کا جھگڑا روز کا جھگڑا بالآخر دونوں نے سوچا کہ ہم اگر ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں تو اچھا ہے جب میں نے ان کی یہ کیفیت معلوم کر لی تو میں نے انہیں کہا کہ آپ چند مہینے ذرا اس معاملے کو مؤخر کریں اور نبی علیہ السلام کی ایک سنت پر عمل کریں وہ پوچھنے لگے کیا میں نے کہا کہ خامن کو چاہیے کہ نبی السلاط اسلام کی مبارک سنت ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلاط اسلام جب بھی باہر سے گھر تشریف لاتے تھے مسکراتے چہرے کے ساتھ تشریف لاتے تھے اور اپنے اہل خانہ کو سلام کیا کرتے تھے تو اس خامن کو میں نے سمجھایا کہ دیکھو بھائی آپ کے بزنس کا معاملہ اچھا نہیں چل رہا یہ آپ کی بیوی کا قصور تو نہیں ہے آپ جب اپنے دفتر کا دروازہ بند کرنے لگا کریں تو اپنے بزنس کی جتنی بھی پریشانی ہے اس کو دفتر کے اندر رکھ کے سب کو لاک لگا دیا کریں اور جب گھر میں آیا کریں تو آپ بہت فریش اچھے موڈ کے ساتھ اس لیے کہ بیوی نے تو کوئی قصور نہیں نہ کیا اس کو تو محبت چاہیے پیار چاہیے لہذا نبی علیہ السلام کی مبارک سنت ہے کہ آپ جب گھر تشریف لاتے تھے تو مسکراتے چہرے کے ساتھ تشریف لاتے تھے اور اپنے اہل خانہ کو سلام کیا کرتے تھے اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی فرماتی ہیں کہ میں نبی علیہ ساتوسلام کو ریسیو کرنے کے لیے دروازے کے قریب پہنچ جایا کرتی تھی چنانچہ میں نے کہا کہ میاں اس پر عمل کرے اور بیوی اس پر عمل کرے بیوی کو سمجھایا کہ جب خامد آئے تو دروازہ کھولنے کے لیے آپ دروازے پر جاؤ اور اپنے خامد کو مسکرا کے استقبال کرو اب جب انہوں نے اس پر عمل کرنا شروع کیا تو ٹھیک ایک مہینے کے بعد دونوں میاں بیوی نے فون پہ رابطہ کیا اور کہنے لگے کہ حضرت ہمارا یہ ایک مہینہ ہنی مون کنڈیشن میں گزرا اور ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا میں ہم سے زیادہ ایک دوسرے سے محبت کرنے والے میاں بیوی کوئی ہوں گے ہی نہیں وجہ کیا تھی کہ جب دروازہ کھلتا تھا خاوند بھی مسکراتے چہرے کے ساتھ آتا بیوی بھی چہرہ دیکھ کر خاوند کا مسکرا دیتی جب دونوں طرف سے مسکراہٹیں ہوتی تو اللہ تعالی ان کو دلوں کو ایک دوسرے کے قریب کر دیتے پھر میں نے ان کو ایک حدیث پاک سنائی کہ سنیے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب خامن اپنی بیوی کو دیکھ کر مسکراتا ہے اور بیوی اپنے خامن کو دیکھ کر مسکراتی ہے اللہ رب العزت ان دونوں کو دیکھ کر مسکراتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں کہ میاں بیوی دونوں محبتوں پر ہی زندگی گزاریں اسی لیے اگر کبھی ایک دوسرے کے ساتھ کوئی ڈفرینس آف اوپینین ہو بھی جائے تو اس کو جب تک سیٹل نہ کر لیا جائے اس وقت میاں بیوی کو سونا ہی نہیں چاہیے سونے سے پہلے اپنے ڈسپیوٹ کو سیٹل کر کے اس کو کہتے ہیں سٹ اینڈ سیٹل پالیسی تو میاں بیوی کو چاہیے کہ وہ سٹ اینڈ سیٹل پالیسی پر عمل کریں مل بیٹھے اور ایک دوسرے سے بات سمجھانے کی کوشش کریں اور جب تک ایک دوسرے کو نہ سمجھا لیں تب تک نہ سوئیں اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر مسئلہ ایسا ہو کہ سلجھنے والا ہی نہ ہو تو تب بھی ان کو مجلس کا اختتام اس طرح کرنا چاہیے کہ let's agree upon disagreeing tonight چلیں آج ہم اس بات پہ ایگری ہو جاتے ہیں کہ ہم اس پوائنٹ پہ ایگری نہیں ہو سکے تب جا کے سونا چاہیے جب اس طرح میاں بیوی کسی ایک نتیجے پر پہنچیں گے تو زندگی کی مشکلات کوئی مشکلات نہیں رہیں گی ویسے خامن کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کی ساتھ نرمی کا معاملہ کرے اس لیے کہا گیا ہے کہ after winning an argument with the wife the wisest thing a husband can do is to apologise تو خاوند کو چاہیے کہ وہ بھی سوری کر لے بیوی کو چاہیے وہ بھی سوری کر لے تاکہ دونوں محبت پیار کی زندگی گزار سکیں یہ جو محبت ہے یہ دونوں کے دلوں میں ہوتی ہے انگلش میں کہتے ہیں لو بگیٹس لو خامن کے دل میں محبت ہوگی تو بیوی کے دل میں محبت کے اور زیادہ جذبات ہوں گے اور اسی وجہ سے زندگی انسان کی اچھی گزر جاتی ہے نبی علیہ سات اسلام نے یہ تعلیم دی کہ خامن بیوی دونوں جتنی محبت کی زندگی گزاریں گے اتنا ان کو اللہ رب العزت کی طرف سے اجر اور پیار ملے گا اس لیے کہتے ہیں کہ everything in the household run smoothly when love oil the machinery جب آپس میں محبت و پیار ہوگا تو بس زندگی کی گاڑی بہت اچھی چلتی رہے گی یاد رکھیں جہاں محبت موٹی ہوتی ہے وہاں عیب چھوٹے ہوتے ہیں اور جہاں محبت چھوٹی ہوتی ہے وہاں پر عیب بڑے موٹے ہوتے ہیں تو بنیادی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ محبت و پیار کی زندگی جب گزرے گی تو پھر ایک دوسرے کے غلطی کو تاہیوں سے درگزر کرنا بھی آسان ہو جائے گا میاں بیوی کو چاہیے کہ ایک دوسرے کو ریسپیکٹ بھی دیں ایک دوسرے کو لو بھی دے اور ایک دوسرے کی ضروریات کا خیال رکھیں ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کریں ایک دوسرے کے ساتھ فیتھ فل بن کر رہیں اور جب اس طرح زندگی گزاریں گے تو پھر دیکھنا کہ گھر جنت کا نمونہ بن جائے گا نبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا خی رکم خی رکم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو تم میں سے اپنے اہل خانہ کے لیے بہتر ہے چنانچہ انسان کا اگر اندازہ لگانا ہو کہ یہ کتنا اچھا آدمی ہے تو اس کے بزنس سے اندازہ نہیں لگائیں گے یا اس کے دوستوں کی مجلس سے اندازہ نہیں لگائیں گے بلکہ اندازہ اس بات سے لگائیں گے کہ یہ اپنے گھر میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کیسا ہے اگر ان کے ساتھ اچھی زندگی گزار رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک اچھا انسان ہے اور اگر ان کے ساتھ زندگی اچھی نہیں گزار رہا تو پھر یہ اچھا انسان نہیں ہے اس لیے فرمایا انا ان کہ میں تم سب میں سے اپنے اہل خانہ کے لیے زیادہ اچھا ہوں نبی السلاط اسلام نے اپنی مثال دے کر بتایا کہ دیکھو میں تم میں سے اپنے اہل خانہ کے لیے سب سے زیادہ بہتر ہوں چنانچہ ہمیں چاہیے کہ ہم الفت و محبت کی زندگی گزارے اور زندگی کی پریشانیوں کو مل جل کر ان کو حل کرنے کی کوشش کریں دیکھیے گاڑیاں ہوتی ہیں دو طرح کی ایک ہوتی ہے پیسنجر ٹرین اور ایک ہوتی ہے ایکسپریس ٹرین پیسنجر ٹرین جب چلتی ہے تو آہستہ سپیڈ سے چلتی ہے اور ہر چھوٹے بڑے اسٹیشن پر کھڑی ہوتی ہے جس کی وجہ سے بڑے دنوں کے بعد منزل پہ پہنچتی ہے لوگ پیسنجر ٹرین پہ ٹریول کرنا پسند ہی نہیں کرتے بلکہ دفتر کے کام کرنے والے لوگ بزنس کرنے والے لوگ یہ پیسنجر ٹرین پہ سوار ہی نہیں ہوتے کہ بہت زیادہ وقت لگتا ہے ضائع ہوتا ہے ہم تو ایکسپریس ٹرین پر جائیں گے ایکسپریس ٹرین کیا کرتی ہے یہ بہت سپیڈ کے ساتھ چلتی ہے اور اگر راستے میں کوئی اسٹیشن آ جائے تو یہ تھوڑی دیر کے لیے سلو ڈاؤن تو ہوتی ہے لیکن جیسے ہی اسٹیشن کو کراس کرتی ہے اس کے بعد پھر تیز سپیڈ سے چلنا شروع کر دیتی ہے یہ بہت جلدی منزل پہ پہنچتی ہے اور لوگ کئی گنا زیادہ کرایہ دے کر اس ٹرین پر چلنا اس ٹرین پر سفر کرنا پسند کرتے ہیں اسی طرح انسانوں کی بھی مثال ان دو ٹرینوں کی سی ہے ہم نے دیکھا کہ بعض لوگ تو زندگی میں ایکسپریس ٹرین کسی زندگی گزارتے ہیں مثلا ان کی زندگی کا مقصد ہے اللہ کو راضی کر کر زندگی گزارنا خوشیوں بری زندگی گزارنا لہذا وہ سب کے ساتھ اچھے اخلاق کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اگر کبھی کوئی ڈسپیوٹ کوئی پرابلم آتا بھی ہے تھوڑی دیر کے لیے وہ سلو ڈاؤن تو ہوتی ہے لائف کی سپیڈ مگر وہ پھر تیز چلنا شروع کر دیتے ہیں معاملے کو جلدی جلدی رفع دفع کر دیتے ہیں اپنی زندگی کی منزل کو سامنے رکھتے ہیں اور کئی لوگ پیسنجر ٹرین کی بانے دوتے ہیں چنانچہ بعض میاں بیوی کو دیکھا ذرا سی بات ہوئی تو دونوں میں آپس میں آرگومنٹ ہونے شروع ہو گئے اور ایک دوسرے سے بولنا بند کر دیا اب یہ پیسنجر ٹرین چھوٹے سے اسٹیشن پر کھڑی ہے کئی دن ایک دوسرے سے نہیں بولتے پھر اس کے بعد چلو بولنا شروع کیا اور زندگی کی گاڑی پھر چلنے لگی تو پھر کسی دن کوئی چھوٹی موٹی بات آ گئی پھر ڈسپیوٹ شروع ہو گیا پھر پیسنجر ٹرین کھڑی ہے چنانچہ ان کے گھروں میں دیکھا ہر دوسرے چوتھے دن کوئی نہ کوئی بات ہوتی رہتی ہے یہ پیسنجر ٹرین کی زندگی گزارنے والے لوگ ہیں اللہ رب العزت کے ہاں یہ لوگ اتنے مقبول نہیں ہوتے بلکہ جو لوگ معاملے کو جلدی سمیٹ کر رفع دفع کر کے محبت کی زندگی گزارنے والے ہوتے ہیں وہ اچھے لوگ ہوتے ہیں اس لیے فرمایا خی رکم خی رکم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو تم میں سے اہل خانہ کے لیے زیادہ بہتر ہے بیوی کی قدر کرے بیوی کو چاہیے کہ خامند کی قدر کرے انسان کی ایک عادت ہے کہ وہ بہت نا ہے چنانچہ کئی دفعہ دیکھا کہ خامند بیوی کے لیے جتنا کچھ کر لے ذرا سی کوئی کوتا ہی رہ گئی تو بیوی فوراً گلا دیتی ہے اور کئی جگہوں پر دیکھا کہ بیوی کتنی قربانی خامند کے لیے کیوں نہ کر دے ذرا سی کوئی بات ہوئی تو خامد فوراً اعتراض کر دیتا ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے اس لیے انگریزی میں کہتے ہیں کہ اللہ کی صفت دیکھو کہ Allah gives and forgives اللہ دیتا بھی ہے اور معاف بھی کر دیتا ہے اور بندے کا حال دیکھو کہ man gets and forgets کہ مین بندہ لیتا بھی ہے اور بھول بھی جاتا ہے تو انسان دوسروں کی اچھائیوں کو بھول جاتا ہے اور کوتاہیوں کو یاد رکھتا ہے میاں بیوی میں ایسا تعلق نہیں ہونا چاہیے بلکہ کوتاہیوں کو بھول جانا چاہیے اچھائیوں کو یاد رکھنا چاہیے تاکہ الفت و محبت کی زندگی گزرے اللہ رب العزت خوشیوں بری زندگی گزارنے پر اور ایک دوسرے کی ہمدردی والی زندگی گزارنے پر بندے سے زیادہ خوش ہوتے ہیں نبی علیہ السلاط کی اگر مبارک زندگی کو دیکھیں تو یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلاط اسلام اپنے گھر میں تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ پیالے میں پانی پی رہی تھی تو نبی رشاط اسلام نے دور سے دیکھ کر فرمایا ہمیرا میرے لیے بھی پانی بچا دینا اب یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ نام تھا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مگر نبی علیہ السلام نے ان کو پیار سے حمیرہ کہا حمیرا کا لفظ احمر سے نکلا ہے احمر عربی میں سرخ کو کہتے ہیں گویا جو سرخ اور سفید شخصیت ہو اس کو حمیرہ کہیں گے یوں سمجھیے کہ جیسے آج انگلش لینگویج میں کسی کو پنکی کہہ دیا جائے تو گویا نبی علیہ الساط اسلام نے اگزیکٹ سیم میننگ کے ساتھ سیدہ ششدی کا رضلانا کو ہمیرا کہا یہاں سے یہ بھی پتا چلا کہ اگر خامد اپنی بیوی کو پیار کا کوئی ایسا نام پکارے جو بیوی کو بھی اچھا لگے تو یہ بھی نبی علیہ السلاط اسلام کی مبارک سنت ہے چنانچہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہمیرا جواب ملا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ کچھ پانی میرے لیے بھی بچا دینا جب آپ نے یہ حکم فرمایا تو یہ کیا کیا تھا کوئی پانی کی کمی تھی نہیں نبی رسام اشارہ فرماتے تو ٹھنڈا تازہ پانی آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جاتا مگر کہتے ہیں نا کہ عشق اور مشق اظہار چاہتا ہے تو لو جہاں بھی ہوتی ہے یہ اظہار مانگتی ہے تو نبی علیہ سات اسلام کو محبت تھی اہل خانہ سے چنانچہ محبت کے اظہار کے لیے آپ نے ارشاد فرمایا ہمیرا کچھ پانی میرے لیے بھی بچا دینا چنانچہ انہوں نے تھوڑا سا پانی بچا دیا جب نبی علیہ السلام قریب تشریف لائے تو آپ نے وہ پیالہ اپنے ہاتھ میں لیا حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہاتھ میں لینے کے بعد آپ تھوڑی دیر رک گئے اور آپ نے ایک سیکنڈ پوچھا فرمایا حمیرہ تم نے کس جگہ لب لگا کر پانی پیا تھا چنانچہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اشارے سے بتلایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس طرف سے پانی پیا تھا تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلاۃ السلام نے پیالے کے رخ کو پھیرا اور این اسی جگہ آپ نے بھی اپنے لب مبارک لگا کر پانی کو نوش فرمایا جب خامد اپنی بیوی کو اتنا پیار دے گا اس کا دماغ خراب ہے کہ وہ اپنا گھر کو آباد نہیں کرے گی تو ہمیں چاہیے کہ ہم نبی علیہ السلام کے ان مبارک طریقوں پر زندگی گزار کر اللہ کے ہاں بھی سرخرو ہوں اور دنیا میں بھی کامیاب ہوں لہذا ازدواجی زندگی کو کامیاب کرنے کے لیے ایک موٹی سی چیز ہے کہ یہ دونوں پیار کا رشتہ ہے دین اسلام نے شادی کو دو انسانوں کا تعلق نہیں کہا دو خاندانوں کا تعلق کہا ہے گویا دو بچوں کا جب نکاح ہوتا ہے تو دو خاندان اکٹھے ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالی اس نکاح کو دونوں طرف کے خاندان کے لیے خوشیوں کا سبب بنائے اور اللہ تعالی میاں بیوی کے درمیان الفتیں محبتیں اور زیادہ بڑھائے واقعی فرصت زندگی کم ہے محبتوں کے لیے فرصت زندگی کم ہے محبتوں کے لیے لاتے ہیں کہاں سے وقت لوگ نفرتوں کے لیے تو ازدواجی زندگی کی بنیاد محبت پر ہوتی ہے جتنی محبت زیادہ گہری ہوگی اتنی زندگی کامیاب ہوگی اس لیے کسی کہنے والے نے کہا کہ love can transform the most common place into beauty and splendour and sweetness and grace love is unselfish understanding and kind for it sees with it hearts and not with its mind love is the answer that everyone seeks love is the language that every heart speaks اللہ تعالی ہمیں الفت و محبت کی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین دعا کر لیجئے کہ جس بچے اور بچی کا نکاح ہوا اللہ رب العزت ان کو خوشیوں بری زندگی نصیب فرمائے سبحان ربی العل الوہاب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اے مالک ہم آپ کے آج مسکین بندے ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں سے درگزر فرما ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما رب کریم جس بچے اور بچی کا نکاح ہوا اللہ ان کو ہر بری نظر سے محفوظ فرما برے اثر سے محفوظ فرما جادو ٹونے سے محفوظ فرما حاسنوں کے حسد سے محفوظ فرما اے اللہ دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں سے بھی محفوظ فرما رب کریم اپنی حفاظت نصیب فرما انسانوں کی شکل میں جو شیطان پھرتے ہیں ان سے بھی محفوظ فرما رب کریم ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما ان کی عزت میں برکتیں عطا فرما ان کی صحت میں برکتیں عطا فرما ان کے وقت میں برکتیں عطا فرما ان کے دین میں برکتیں عطا فرما اے اللہ اس نکاح کو دونوں طرف کے خاندانوں کے لیے خوشیوں کا سبب بنا دونوں طرف کے والدین کے لیے سکون کا سبب بنا دونوں طرف کے والدین کے لیے عزتوں کا سبب بنا اللہ اس کو قابل رشک اور کامیاب اے اللہ زندگی گزارنے کی دونوں کو توفیق نصیب فرما میرے مولا ہماری نیک مرادیں اور تمنائیں ان کے شامل حال فرما اے اللہ ان بچوں کے آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر فرما آنے والی زندگی کو گزری زندگی کا کفارہ بنا اے اللہ ان کو جسمانی بیماریوں سے محفوظ فرما روحانی بیماریوں سے محفوظ فرما ذلت سے محفوظ فرما قلت سے محفوظ فرما علت سے محفوظ فرما عزتوں کی روزی نصیب فرما عزتوں کی زندگی نصیب فرما میرے مولا ان بچوں کو زندگی میں کبھی بھی بے سہارا نہ فرما کبھی بھی بے آسرا نہ فرما کبھی بھی اپنی رحمت سے دور نہ فرما اے اللہ کبھی بھی غیر کے حوالے نہ فرما اے اللہ ان کو زندگی کے ہر میدان میں کامیاب فرما ہر قدم پر کامیابیاں فرما اپنی پشت پناہی نصیب فرما اے اللہ ان میاں بیوی کے درمیان الفتیں اور محبتیں پیدا فرما اے اللہ جو محبتیں آپ نے آدم السلام اور حوا کے دل میں عطا فرمائی وہ محبتیں ان کے بھی دل میں عطا فرما جو محبتیں آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اما حاجرہ کے دل میں عطا فرمائی اے اللہ وہ محبتیں ان کے بھی دل میں عطا فرما جو محبتیں آپ نے نبی علیہ الساط اسلام اور رضی اللہ عنہ کے دل میں عطا فرمائی وہ ان کے بھی دل میں عطا فرما اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم تولینا انک انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیبه سیدنا محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتك يا ارحم الراحمين